اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے آپ سورج کو دور سے دیکھیں کتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے بس ایک دو فٹ کا جی ہاں ہمارے ہمیں سورج اپنے سے بھی چھوٹا نظر آتا ہے کیونکہ ہم سورج سے دور ہیں اب اگر ہم سورج کی طرف سفر کریں اور اس کے قریب ہوتے جائیں قریب ہوتے جائیں تو سورج بڑا ہوتا جائے گا اور ہم چھوٹے اور اگر ہم سورج کے بالکل قریب ہو جائیں تو کیا ہوگا ہم خود کو اس کے مقابلے میں ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں پائیں گے کیونکہ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے اور ہم زمین تو کیا زمین کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی چھوٹے ہیں اب بغیر تشبیح کے سمجھیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے جتنا دور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں سمجھتا وہ خود کو اور اپنے نفس کو بڑا سمجھتا ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ کھڑا نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عظمت کی کوئی حد ہی نہیں صورت تو بہت چھوٹا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑے ہیں اسی لیے جب عشق و محبت میں ڈوب کر حضرت موسا علیہ السلام نے درخواست کر دی اے میرے رب مجھے اپنی ذات زیارت کرا دے ارشاد ہوا لن ترانی اے بوسا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے دنیا کی آنکھیں تو ایک پہاڑ کو پورا نہیں دیکھ سکتی ایک سمندر کا احاطہ نہیں کر سکتی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں دنیا کی آنکھوں میں کہاں وہ طاقت اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں اللہ تعالیٰ جسم سے پاک جوت سے پاک اور مثال سے پاک ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس چیز کا خیال لا کر اندازہ لگایا جا سکے ہاں آخرت میں اہل جنت کو ایسی آنکھیں دی جائیں گی جس سے وہ روئے تباری کی عظیم ترین نعمت حاصل کر سکیں گے اتنے عظیم رب کا حق کون ادا کر سکتا ہے اسی لیے استغفار ہے اتنے عظیم رب کی نا فرمانی توبہ توبہ اسی لیے توبہ ہے اور ادھر اتنی عظمت کے باوجود اتنی رحمت کہ ہر گناہ سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے بلکہ اپنے بندوں کو بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ توبہ کر لو اور پھر معافی بھی اتنی جلدی کے تصور سے باہر